وزاریات قسم ہے بخارات اڑانے والی ہواؤں کی وہ گواہ ہیں ہمارے فلاح ملا وکرن اور اٹھا کے چلنے والی وکرن بادلوں پانی بھرے بادلوں کے بوجھ کو بھرے بادلوں کے ذکرن بوجھ کو فل جار جاتے یسرن پھر چلنے والی بڑی نرمی کے ساتھ نرم روی کے ساتھ فل مقصمات امرن پھر تقسیم کرنے والے تقسیم کرنے والی وہ ہوائیں امرن بارش کے معاملے کو فل مقصمات اور وہ ان کی قسم جو بانٹ بانٹ کے تقسیم کر کر کے دیتی ہیں کیا چیز بارش کیوں امرن اے بے امرے نہ ہمارے حکم سے منسوب نظر خافظ یہ پہلا مانا یا یہ مانا دونوں صحیح یہ چیزیں شہادت دے رہی ہیں یہ گواہ ہیں جواب قسم جس قیامت کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے بالکل سچا وعدہ ہے اور جزا ضرور واقعہ ہو کے رہے گی دعوی صورت کا ان اندیم کے بسما ذات ہو کے کے ہے آسمان کی یہ ذات ہو کے جو فرشتوں کے راستے والا ہے ان نقم لفی قول مختلف تاکہ تم البتہ بیچ بات کے ایسی ہو جو حق سے بالکل مختلف ہے حق دوسری طرف ہے تمہارے بول دوسری طرف یو فک ان من افک الٹے پھیرے جا رہے ہیں ان ہو اس قرآن سے من وہ لوگ جو افیک کا جن کو دھوکھے میں ڈال دیا گیا ہے کے بل خراس ہو ستیا ناس ہو انداز تخمین لانے والوں کا جو کبھی شاعر کہتے ہیں کبھی کاذب کہتے ہیں کبھی شاعر کہتے ہیں کبھی مجنون کہتے ہیں کبھی مسہور کہتے ہیں کوتےلا ستیا ناس ہو ان تخمی میں لگانے والوں کا وہی تو ہوئے جو ہم فی غمرت ساہون جو اپنی گمراہی کے جوش میں ساہون بالکل حقیقت بھولے ہوئے ہیں جو اپنی گمراہی کے جوش میں مستی میں ساہون حقیقت بھولے ہوئے ہیں یس الون یوم الدین پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی اور جس دن وہ جہنم پہ یفتنون جہنم پہ عذاب دیے جائیں گے فطر میں ڈالے جائیں گے زلکو فتنا تک چکھو اپنے اسی عذاب کو جو اپنے منہ مانگتے تھے آزل لگے کن تم بہت یہی تو ہے جو تھے تم جس کا دنیا میں مطالبہ کرتے کہاں ہے عذاب کہاں ہے عذاب کیوں نہیں آتا عذاب عزاب نفی جنات متقی لوگ باغات میں ہوں گے چشموں میں ہوں گے اس حال میں کہ خوشی خوشی لینے والے ہوں گے انہیں انعاموں کو جو دیا ہوگا ان کو ان کے رب نے کیوں انعام دے گا ان اس لیے کہ وہ تھے دنیا میں پورے خلوص کے ساتھ الحسان ہو بد اللہ کا ان کا ترا فعلم تکن ترا ہو فن ہو یراک حال میں اپنے اللہ کی عبادت کرو کہ گویا کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اگر اتنا نہیں ہو سکتا تو یہ تو سمجھو نا کہ ہماری ہر ایک حرکت کو وہ دیکھ رہا ہے پورے خلوص احسان والے تھے پھر احسان کی تشریح کانو کل ویلم یا جاؤ تھے بہت کم رات کو یا یعنی نیند کرتے سہارے ہوں کے وقت دیکھو تو وہ اسی اس میں کھڑے ہوئے ہیں وفیم والے جو ان کو مال دیا ہوا ہے دیکھو تو ان کے مالے میں حق خود نکال رہے ہیں سائل جو بھکاری آتا ہے ول محروم جو سرے سے کسی قسم کے رزق سے بھی محروم ہے اس کو بھی حق خود گھر بیٹھے بٹھائے ان کو پہنچاتے ہیں وفل آیا تم اور یہ تو رہ گئے آسمان کی قسم کھا کے جس نے فرشتوں کا راستہ بنا دیا ہوا ہے اس میں بھی بڑی علامتیں ہیں وفل مستقل دلیل ثبوت حشر پر عقلی دلیل اور زمین میں بھی بڑی نشانیاں ہیں مگر اس قوم کے لیے جو ہماری باتوں پہ یقین رکھتے ہیں زمین تو زمین رہ گئی وفی انفوں سے کم تمہارے اپنے اندر بھی جھانک کے دیکھو تو ہزار ہا نشانیاں موجود ہیں افلا ہے مگر تم بصیرت اور سمجھ جو نہیں رکھتے ورنہ اپنے بان میں جھانک کے دیکھو تو تمہارے اندر ہی بہت بڑی علامات ابھی سمائے رزقوں کو اور آسمان میں رزق تمہارے کے خزانے موجود ہیں قیامت بھی اسی طرح آ جائے گی تمہیں چلانے کی ضرورت کوئی نہیں فورب سما اور کسم ہے رب آسمان کی اور زمین کی ہم اب تو قسم کھا کے کہے ہیں ان لاحق کم مسلم ان کم تم وہ قیامت بالکل حق ہے اسی طرح حق ہے جس طرح تم اپنے منہ بولی بات کو حق سمجھتے ہو ما کم تنتقون جس طرح تمہیں اپنی بولی بات پہ یقین ہوتا ہے کہ حق ہے ہم بھی اسی طرح کہ قیامت کا آ جانا ہمارے کاغذ میں بھی اسی طرح حق ہے تخلیف دنیا کا پہلا نمونہ العدی سی براہ کرم کیا پہنچی ہے آپ کے پاس وہ کہانی ابراہیم کے مکرم مہمانوں کی اس دخل علیہ جس وقت داخل حضرت ابراہیم پہ اور انہوں نے کہا السلام علیکم حضرت جی حضرت نے کہا وعلیکم السلام منکرون یار تم ہو تو نہ واقع ہمارے ہمارا تعارف کوئی نہیں تمہارے ساتھ من کرو بے گانے سے آدمی ہوتے ہو فراغ الا اہل لوٹا لوٹا آہستگی سے فراغ لوٹا بڑی چستی کے ساتھ آہستگی سے اہل ہی اپنے گھر والوں کی طرف کیا دیکھتے ہیں بہت ہی تھوڑی دیر کے بعد لے آیا بچڑا موٹا تازہ بھونا ہوا کر بہو بس نزدیک کیے وہ ٹوش وہ ٹرے وہ طبقے بھرے ہوئے گوشت کے ان کی طرف مگر انہوں نے اگر آگے ہاتھ بھی نہ کیے اس وقت کہنے لگے اللہ تم کیوں نہیں کھاتے او جیسا میں نو خیفا او جیسا خریفا چھپایا اپنے جی نے ان سے کسی قدر خوف خیفا تک مفول مطلق کسی قدر خوف کالو لا تخف کہنے لگے نہ ڈر حضرت جی اس حال میں کہنے لگے مبشرو ہو بہلا مبارک دی ان کو اس کو نوجوان کی جو ہوگا علیم بہت سمجھدار دانا ہوگا اکبلت امراۃ ہو متوجہ بیوی حضرت ابراہیم کی فی سرت ایسی حالت تعجب تعجب کی حالت میں متوجہ ہوئی ہے ہاں؟ فسکت وجہ سرا کا بیان فی سرت حالت تعجب کی تشریح فسکت وجہ چنانچہ ڈھانپ لیا انگلیوں سے اپنے چہرے کو یہ کوئی وقت ہے ہمیں آواز سکت یہ تشریح ہے کہ اس کی سر کی سکت وجہ بس ڈھانپ لیا اپنی انگلیوں سے اپنے چہرے کو اور کیا کہنے لگی توبہ توبہ عجوزن عقیم بڈھی بے داغ بڈھی عقیم بے داغ بڈھی جس کو عورتوں والا داغ بھی کبھی نہیں لگا ہاں ہاں قالت عجوز عقیم مانا تو یہی ہے مگر انہوں نے نہیں کہا تھا آنا عجوز ہے کیوں کہ تعجب کے وقت پھر آنا کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بات کے متعلق ہو رہے ہاں ہاں اب آنا کہنے کی ضرورت ہی نہیں کالوک انہوں نے کہا جیا جیا عجوز بھی ہے بڈھی بھی ہے بھی ہے جیا ہمیں پتہ ہے کال ربک ہماری بات نہیں یہ تیرے رب کی بات ہے إنه هو الحكيم الْعَلِيمُ وہی حکیم ہے کہ جوانی میں نے دیا بڑھاپے میں دے رہا ہے علیم وہی جانتا ہے اس حکمت کو کہ کیا راز ہے اس میں کالا فما ختم کم کہنے لگے اچھا اور سناؤ کیسے آنا ہوا تمہارا ماں ختم کم اور سناؤ سجڑو کس طرح آئے ہو کیسے آنا ہوا تمہارا وہ کہنے لگے انا اور جناب والا ہم تو بھیجے گئے ہیں ایسی قوم کی طرف جو جرم کرنا جن کی طبیعت سانیہ بن چکی ہے جن کا نام ہی مجرم ہو گیا جرم کرتے کرتے جرم گویا کہ ان کی گمکی میں رچ گیا ہے ان کا نام ہی مجرم بن لن تاکہ چھوڑ دے اوپر ان کے ہجارتن اینٹیں ابن عباس اینٹیں منتی بنائے ہوئے مٹی کے پتھر اینٹیں مٹی کی بنائی ہوئی علامت بھی باقاعدہ ان پہ لگی ہوئی ہے کہ ان جیسے مجرموں کے لیے یہ پکائی گئی ہے رب کا ہاتھ سے جو نکل جاتے ہیں تیرے رب کے پاس انہیں کے لیے ہے بس نکال لیا ہم نے ان کو جو رہتے تھے اس بستی میں ایماندار جو کتنے ایماندار تھے من المسلمين نہیں پایا ہم نے اس شہر میں سرا ایک گھر مسلمانوں کے چھوڑ دیا ہم نے بیچ اس بستی کے اپنے کہر کی نشانی یخافون ان لوگوں کے لیے نشانی جو عذاب علیم سے ڈرتے رہ جاتے ہیں موسا اسی طرح ہم نے موسا میں بھی ایک نشانی چھوڑی اظہار سل نہ ہو کہ بھیجا تھا ہم نے اس کو فرعون کے پاس بے سلطان تخلیف دن کا دوسرا نمونہ فتولا بے رک نہیں منہ پھیر دیا وہ فرون بے رک نہیں بوجہ نشے اپنی طاقت کے بے رک نہیں بجا نشے اپنی طاقت کے وقالا اور بکواس کرنے لگا ہاں رکھا او مجنون یا تو یہ خود جادوگر اس پہ جادو چلا ہوا ہے مجنون ہے دماغ کے پردے ٹھیک نہیں بس پکڑ کے ہم نے اس کو تو اس کے لشکر کو نبس نہ دیا ہم نے ان کو دریا میں اس حال میں تو ملین قابل ملامت تھا وفی آدم اور آدیوں میں بھی ہم نے ایک نشانی چھوڑی تیسرا ہاں؟ اللہ لاتا تو کیسے آتا ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے مگر ہاتھ خفیہ کام کرنے والا تو اللہ کا ہے ہاں ماں اللہ شاہ اللہ إذ أرسلنا عليهم الريح الأكيم اور بیچ آد کے بھی ہم نے ایک نشانی چھوڑی جبکہ چھوڑ دیا ہم نے اوپر ان کے ہوا کو ایسی ہوا جو عقیم بے داغ کیا اچانک آ کے کچھ نہ چھوڑنے والی اچانک آپ کچھ نہ چھوڑنے والی ماتا من شعین نہیں چھوڑتی تھی دیکھا چھوڑتے من شعین نہیں چھوڑ رہی تھی وہ کچھ بھی جس پہ بھی آ جائے اتت علیہ جس پہ بھی آ جائے اللہ جا ہو کرنی مگر بنا کے رکھ دیتی ہے اس چیز کو کرونی مسل چورے چورے کے وفی سمودا چوتھا نمونہ اور ہم نے سمودیوں میں بھی ایک نشانی رکھی جب کہا گیا ان کو مزے اڑا لو ایک وقت مقرر تک کے لیے تھوڑی سی مدت ہے ان امر پھر سے نکل گئے اللہ کے معاملے سے کا پھر پکڑ لیا ان کو بجلی کے کڑاکے میں اس حال میں کہ وہ آنکھوں سے آتی ہوئی بجلی دیکھ رہے تھے اور کاموس والے نے سائے کا مانا کیا کیا ہے کلو عذاب مہلک ہر مہلک عذاب کا نام سائقہ ہے منتصرین نہ مرادوں کو اٹھ کے کھڑے کی اور نہ ہی وہ کسی سے کسی سے نصرت طلب کر سکے وہ قوم ہے قبل پانچواں نمونہ اور قوم نوح میں بھی ہم نے ایک نشانی رکھی تھی کانو قوم کیونکہ وہ بھی قوم تھی ایسی جن کا نام ہی فاسک پڑ گیا تھا ہاتھ سے باہر ہی رہتے تھے سما بننا دادا سورت پر اکلی بلی آسمان کو ہم نے بنا کیا بے اے دن بنایا ہم نے اپنے ہاتھوں سے تاکہ ہم بڑی والے ہیں بڑی قدرت رکھنے والے ہیں وسعت کنارا ہوتا ہے قدرت سے امو ہم بہت کھلی قدرت والے ہیں اور زمین کو بچھا دیا ہم نے مل بہترین ہم دری کی طرح بچھانے والے کل ہر چیز سے بنایا ہم نے دو جوڑے دو قسم مسکر کا بھی مونس کا بھی میٹھے کا بھی ترش کا بھی کروے کا بھی چھوٹے کا بھی بڑے کا بھی سو دو قسم بنا لا اللہ کم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اللہ سبیل ترقی بس دوڑو اللہ کی طرف نظیر نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا لکم نظیر مبین کزال کما دین قبل شکوا کزال کا ہوتا چلا آیا ہے اسی طرح کاف تشبیر کا یوں ہی ہوتا چلا آیا ہے کس طرح نہیں آیا پہلو کے پاس کوئی رسول بھی مگر یہی کہتے تھے ساہر او مجنون سو لگتا یوں ہے کہ یہ پہلے اور پچھلے کافر کو ایک دوسرے کو وسیعت کر گئے تھے اتواس بھی اسی بکواس کرنے کی کوئی پہلے ان کو وسیعت کر گئے تھے بل ہوم کامتا وسیعت تو نہیں کی مگر مزاج بد دماغی کے ان کے ملتے جلتے ہیں وہ بھی جاگی باغی تاغی یہ بھی جاگی باغی تاغی کا تب انتا بملون اچھا دفع کرو منہ پھیر لو توجہ پھیر لو کیوں انت کیونکہ کرتوت وہ کرے تو کوئی ملامت آپ پر تو نہیں آئے گی ذکر آپ نصیحت کرتے رہیے اللہ بکار سے ذکر آپ نصیحت کرتے رہیے ذکر کیوں نصیحت کرنا تن فائل مؤمنین جن کے دل میں زد نہیں ان کو تو نفع ضرور دیتی رہے گی زیادت ہم ایمانا وما خلقت الجن والانسا اللہ لیابدو لیابدو نصیت کیوں کرو اس لیے اس کی وجہ یہ ہے جملہ تعلیلیہ علت ماں خلق تو لینا ہم نے نہیں بنایا جن انسانوں کو مگر اسی لیے تو بنایا تھا لیا بدون او فونی ابن عباس لار فونی لو وہ ماں اری دونوں منهم اری دو ما قبل کی علت ما اری دو من میں یہ تو مطالبہ نہیں کرتا ان سے میرے رزق کہ وہ اپنی روزی آپ مہیا کریں ما اريد دو من مرغی یہ تو میرا ارادہ نہیں کہ میں ان کو کہوں کہ تم اپنی روزی خود پیدا کرو نہیں نہیں اور نہ ہی میرا یہ ارادہ ہے کہ کما کے مجھے کھلاؤ بلکہ ان اللہ رضا کو اللہ ہی وہ رزق دینے والا ہے بہت بڑی مضبوط ٹھوس طاقت والا ہے وہ ہاں ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے ماں اڑید اور ہی میرا یہ ارادہ ہے کہ وہ میرے فقیروں کو کھلائیں جس طرح حدیث میں آتا ہے جن کی کے اللہ پوچھیں گے میں بیمار ہوا تو نے میری بیمار سے کیوں نہیں کی میں بھوکا تھا مجھے تو نے روٹی کیوں نہیں کھلائی یہ کنایا ہے اس سے ماں اڑید ان نہ ہی میرا یہ ارادہ ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی روزی پیدا کریں اور نہ ہی میرا یہ ارادہ ہے کہ میرے فقیروں کو وہ کھلائیں نہیں نہیں تقویر نہ ظالم یہ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ واسطے مشرقوں کے للذین ظلموا ظالم ان ظلم کرنے والے ظلم عظیم کرنے والے مشرقوں کے لیے زمین زمین عذاب کی باری ان کی دیا زمین ان کی عذاب کی بھی باری ہے مثل مثل جنوب صحاب باری ان کے پہلے بزرگ جو گزرے ہیں ضدی اور ہٹ گرم جس طرح ان کی باری آئی تھی عذاب میں پیسنے کی اسی طرح ان کی باری کی ضرور آئے گی بس لہذا ان کو کہو فلا یستا یہ جلدی نہ مانگے عذاب اپنی بارے پہ ان کو بھی آ جائے گا جس طرح ان کے بزرگوں کو آیا تھا عذاب ضرور آئے گا پر لکھ تے ہلاکت ان کافروں کے لیے اس دن کی اللہ جس دن کی دھمکی دیے جا رہے ہیں آج آخری دعویٰ آ گیا ہوں بسم بس الرحمن رہی